عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ گم شدہ چیز کا اس میں اعلان کیا جائے یا شعر پڑے جائیں اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ جمعے کے روز نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھا جائے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار اناسی